معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اللہ کی راہ میں اونٹنی کے دو مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیانی وقفے کے برابر جہاد کرے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور جس شخص کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم لگے یا چوٹ آئے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا زخم دنیا کے زخم سے کہیں بڑا ہوگا رنگ اس کا زعفران کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ستاون یہ حدیث صحیح ہے